آج مسلمانوں کے دل و دماغ پہ یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ شاید امریکہ خدا بن چکا ہے مسلمانوں کے دل و دماغ پہ یہ بات چھا چکی ہے کہ مسلمانوں میں اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی ہے مسلمانوں میں اب جان باقی نہیں رہی ہندوستان بہت بڑی طاقت بن چکا ہے روس بہت بڑی طاقت بن چکا ہے برطانیہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اقوام متحدہ بہت بڑی طاقت ہے یورپین اتحاد بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے ٹینک بنا لیے ہیں انہوں نے میزائل بنا لیے ہیں انہوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں انہوں نے ہائیڈروجن بم بنا لیے ہیں وہ چاہے تو منٹوں میں ساری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں وہ جب چاہے جس ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں وہ جب چاہے جس مسلمان کو مار سکتے ہیں جس مسلمان کو پکڑنا چاہے پکڑ سکتے ہیں جس زمین کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے لے سکتے ہیں یہ یہ یہ وہم خیال مسلمانوں کے دل و دماغ پہ حاوی ہو چکا ہے حالانکہ رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہے طاقت چل بھی رب کے ہاتھ میں تھی طاقت آج بھی رب کے ہاتھ میں ہے جو کسی کو مارنا چاہے وہی مرتا ہے جسے اللہ بچانا چاہے وہ ہے جسے اللہ پاک اس دنیا میں رکھنا چاہے روس امریکہ نہ چاہے پھر بھی وہ دنیا میں رہتا ہے جسے اللہ غالب کرنا چاہے وہی غالب ہوتا ہے جسے اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تھا کہ میں چھ مہینے میں اسامہ کو پکڑ لوں گا ملا عمر کو ختم کر دوں گا طالبان کو ختم کر دوں گا آج امریکہ کو سوا دو سال ہو چکے ہیں ملا عمر اللہ کے فضل سے ادانے دے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں شیخ اسامہ اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے پہلے زندہ تھا طالبان کی آج بھی افغانستان کے سترہ صوبوں کے اندر حکومت قائم ہے انہی کی پرچی چلتی ہے انہی کا نام چلتا ہے امریکہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکا عراق پہ قبضہ نہیں کر سکا ملا عمر کو نہیں پکڑ سکا صدام کو نہیں پکڑ سکا معلوم ہوا مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے سب سے بڑی طاقت میرے